New attitude towards the test تمام کے تمام ٹیسٹ ٹیکرز ٹیسٹ کے بارے میں نہ تو ایک سا محسوس کرتے ہیں نہ ہی ان کی ایک جیسی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا ٹیسٹ دینے کا طریقہ ایک سا ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم ایک ہی ٹیسٹ سب لوگوں کو ایک ہی طرح سے ایڈمنسٹر کرتے ہیں ایک ہی طرح سے اسکورنگ کرتے ہیں اور سب سے ایک ہی چیز کی توقع کرتے ہیں we know that everybody does not have the same level of motivation for being tested not motivated اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کا رسپانس پیٹرن فرق ہوتا ہے رسپانس کیریکٹرسٹکس مختلف ہوتی ہیں ٹیسٹ حل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ بہت جلدی جلدی ٹیسٹ کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کچھ بہت سست رفتاری کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ بہت انتوزیسٹک ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کچھ کو ٹیسٹ کے آئٹمس بورنگ لگتے ہیں کچھ کو اچھے لگتے ہیں کچھ کو مشکل لگتے ہیں اور کچھ کو بہت آسان کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شروع کے آئٹمس میں ڈالے ہی کیوں گئے کیونکہ وہ تو بہت آسان تھے اور کچھ کو لوگوں کے خیال میں صرف شروع ہی کے آئٹمس ہونے چاہیے تھے کیونکہ آگے کے آئٹمس ان کے خیال میں کوئی بھی درست طریقے سے حل نہیں کر سکتا this shows that different different different characteristics, different different attitudes tests test and different ability But but we treat all of them in same manner psychologist بہت عرصہ اس پہ ریسرچ کرتے رہے ہیں اور ان کو بہت شروع میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ گو کے ہم ٹیسٹ جب بناتے ہیں اور اس کو اسٹینڈرڈائز بھی کرتے ہیں اور اس کے نارمز ڈیولپ کرتے ہیں تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اب کسی بھی شخص پر استعمال ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹ کے ہم نے جو ہدایات یا انسٹرکشن بنا لی جو اس کا ایک فارمیٹ سوچ لیا جو آئٹمس ہم نے طے کر لیے جو اسکورنگ پروسیجر ہم نے ڈسائڈ کر لیے اور جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہم نے بنا لیا وہ شاید سبھی کے لیے ایک سا اور ہمیشہ سے درست ثابت ہوگا اب اگر ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی اور پریکٹیکل ایکسپیرئنس سے یہ پتا چلا سب لوگ ٹیسٹ کو ایک طرح سے نہیں کرتے اور نہ ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سب لوگ اس کو اسی طرح سے کر پائیں گے جیسے کہ کوئی دوسرا شخص یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں ڈفرینشیٹ نہ کر پائے نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایبل اور ناٹ شو ایبل میں ڈسٹنگوش نہ کرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹیسٹ دیں تو ہمارے مد نظر یہ ہونا چاہیے ہم کسی بھی شخص سے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں جو کہ وہ دکھا سکتا ہے جبکہ ہم روٹین میں جس طرح سے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اس میں یہ کرنا کچھ آسان نہیں سائیکالوجسٹ نے پچھلی کچھ دہائیوں میں اس سلسلے میں خاصا کام کیا اور وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ گو کے زیادہ تر ٹیسٹ تو ہم سبھی لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور سبھی لوگوں کے لیے ایک یکساں طریقے سے ہم اس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ٹیسٹنگ پروسیجرز بنائیں جس میں ہم مختلف لوگوں کی رسپانس کریکٹرسٹکس کو بھی کچھ ویٹیج دیں یعنی اگر کوئی شخص محض آسان آئٹمس کر سکتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک وہ ان آسان آئٹمس کو حل کر پائے گا عام طور پہ جو ٹیسٹ ہیں وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جاتے ہیں اور گریجولی ہر آئٹم کے بعد اگلا آئٹم جو ہے جب آئے گا تو اس سے نسبتاً مشکل آئٹم ہوگا سب سے پہلا آئٹم سب سے آسان ہوگا اور سب سے آخری آئٹم سب سے مشکل لیکن اگر ہم ٹیسٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر لیں کہ اس کے کچھ ٹیئرز ہوں کچھ لیولز ہوں جو لوگ آسان کر سکتے ہیں اور زیادہ ہائر لیول کے آئٹمس نہیں کر سکتے تو ان کی اسی لیول کے اندر جانچ کی جائے جو لوگ اس سے ہائر لیول پہ جا سکتے ہیں ان کو اس لیول کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے اور جو لوگ ہائیسٹ لیول تک جا سکتے ہیں ان کو ہم اس لیول پہ جا کر اسیس کریں اس سلسلے میں سائیکولوجسٹ نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں کچھ ٹیسٹ بنائے گئے as involved as development have been working on this possibility of test as well test administration the response that and styles and different of takers. اب جو ٹیسٹ اس سلسلے میں بنائے گئے ان کو ہم ایک خاص کیٹیگری میں دیکھتے ہیں and that is adaptive testing جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی ٹیسٹنگ جو اڈیپٹ کر سکتی ہے ایسی ٹیسٹنگ جو کہ فلیکسیبل ہے ایسی ٹیسٹنگ جو کہ انڈیویجل ٹیسٹ کی ضروریات کو یا ان کے اسٹائل کو یا ان کے کیریکٹرسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کی نیڈس اور اسٹائل کے مطابق کہنے میں تو شاید ہی ایک سمپل سی بات ہے لیکن اتنا سمپل طریقہ کانسیپٹ یا پروسیجر یہ نہیں ہے کیونکہ جب بہت سے لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں مثال کے طور پہ ہم گروپ ایڈمنسٹریشن میں ہو سکتا ہے دس لوگوں کو ٹیسٹ دیں ایک سو لوگوں کو ایک ہزار کو یا دس ہزار کو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیویجل نیڈس کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں ہر شخص کے رسپانس پیٹرن کو اور کیریکٹرسٹک کو دیکھا جا سکے یوں تو پیپر پینسل کی مدد سے بھی جب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے اور سائیکولوجسٹ کو ہر انڈیویجول کے ٹیسٹ ٹیکنگ رویے کو دیکھنا ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاصا ایک مشکل کام ہے اور ٹیڈیس کام ہے ٹائم بھی اس کے لیے درکار ہے اور بہت زیادہ کین قسم کی سپرویژن بھی چاہیے ہوگی تو اس کے لیے جو ایک ماڈرن طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم اس کے لیے کمپیوٹر اسسٹنٹس کو جو ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے اگر ہم ٹیسٹ ایڈمنسٹر کریں اور ان کی اسکورنگ وغیرہ بھی اسی کی مدد سے کریں تو اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے کسی بھی شخص کے رسپانس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمس کے پیٹرن کو یا اس کے سیکوینس کو تبدیل کر سکتا ہے the idea that people should not be at a disadvantage because of their specific response characteristics is tackled by the testing procedures آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے ٹیسٹ ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر یا ان کی بیک گراؤنڈ اور ان کے رویے اور ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹائل کی بنیاد پر ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اڈیپٹیو ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں many people might score worse than what they could have achieved had the test been used according to individual response characteristics عام طور پہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ ہم ایک ہی ٹیسٹ سب کو دے دیتے ہیں بہت سے ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ اپنے آئٹم اپنی فیسلٹی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں اور جس لیول تک وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ٹیکرز ہیں جو کچھ آئٹمس کر پاتے ہیں لیکن باقی کے آئٹمس نہیں کر پاتے لیکن تمام وقت جو بھی ٹیسٹ کا ایک ایلوکیٹڈ ٹائم ہے اس میں وہ انہی آئٹم کے ساتھ اپنی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں بعض اوقات اندازے سے سوال کا جواب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ تمام آئٹمز اور تمام وقت ضائع چلا جاتا ہے اور وہ صحیح ابلٹی جو ہم جانچنا چاہ رہے تھے اس کی اسسمنٹ نہیں ہو پاتی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر آئٹم کے حساب سے انسان کی پرفارمنس کو فالو کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک ایگزیکٹلی exactly پہنچ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم روٹین کے ٹیسٹ دیتے ہیں اور روٹین کی جو ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اپنی آپٹیمل پرفارمنس نہ دکھا سکے ہاں، اس چیز کو بھی دیکھنے کا اور اس کا حل نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اڈیپٹو ٹیسٹنگ استعمال کریں ٹیسٹنگ سے کیا مراد جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ایسی ٹیسٹنگ جو کہ فلیکسیبل نیچر کیا اور جس میں اس کے فارمیٹ کو اور سیکوینس کو ہم انڈیویجل ٹیسٹ ٹیکر کی اسٹائل یا اس کی نیڈ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں testing testing refers to the procedure whereby test item coverage is adjusted according characteristics ہر ٹیسٹ میں ایک سرٹن کنٹینٹ جو ہے اس کو کور کیا جاتا ہے اور ہر شخص کو وہی کنٹینٹ دیا جاتا ہے لیکن اڈیپٹو ٹیسٹنگ میں ہم جو کنٹینٹ کوئی شخص کور کرے گا اس کو ہم اس کے رسپانس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا اگر کوئی شخص مشکل آئٹم کر ہی نہیں سکتا تو اس کو مشکل آئٹمس دے کے ہم جانچ نہیں سکتے جس لیول کے آئٹمس وہ کر سکتا اسی لیول کے اندر ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک پرفارم کر سکتا ہے کون کون سی چیزیں اس کی ابلیٹی کے دائرے میں شامل ہو سکتی ہیں جس لیول تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس لیول کا کنٹینٹ اس کو دینا جو ہے وہ وقت اور آ, کوشش کا ضیاع ہوگا اور ایک طرح کی فرسٹریشن پیدا کرنے کا بھی باعث ہوگا there are different procedure available for adaptive testing مختلف سائیکالوجسٹ نے مختلف طرح کے پروسیجرز ریکمینڈ بھی کیے ہیں ڈیولپ بھی کیے ہیں اور ریسرچ اسٹڈیز میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو رپورٹ بھی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو ہم انسٹاسی اور بینا کی بات کریں تو انہوں نے دو اس طرح کے پروسیجرز بتائے ہیں ایک ماڈل جو انہوں نے بتایا وہ ایک ٹو سٹیج ماڈل ہے دوسرا ماڈل جو ہے وہ ایک پیرامڈ کے فارم کا ماڈل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ماڈلس میں کس طرح سے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا گیا دونوں صورتوں میں آتھر جو ہیں انہوں نے ہائپوتھیٹیکل سچویشن کا ذکر کیا ہے وہ کوئی ایگزیکٹ کسی اسٹڈی کو کوٹ نہیں کر رہے لیکن ہائپوتھیٹیکلی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوں گے تو اس ٹیسٹ کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے پہلا ماڈل ہم دیکھتے ہیں three measurement levels and two stage adaptive testing یہ ٹو اسٹیج اڈیپٹو ٹیسٹنگ ہے جس میں پہلے لیول پر ہم ایک روٹنگ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لیول کے اوپر ہم میجرمنٹ ٹیسٹ روٹنگ ٹیسٹ سے مراد ہے کہ ایسا ٹیسٹ جس پر کسی شخص کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ اس کو اگلے کس لیول کے آئٹمس دیے جائیں گے جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن یہ آتھرز بتاتے ہیں اس میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں ٹوٹل ستر آئٹمس ہیں دس آئٹم جو ہیں وہ روٹنگ ٹیسٹ کہلاتے ہیں باقی کے ساتھ آئٹم جو ہیں وہ بیس بیس آئٹمس کے تین میجرمنٹ ٹیسٹ بناتے ہیں پہلا ٹیسٹ ایزی لیول دوسرا ٹیسٹ ایوریج یا انٹرمیڈیٹ یا ماڈریٹ لیول اور تیسرا جو ہے وہ ہائی لیول جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم روٹنگ ٹیسٹ دیں گے پہلے دس آئٹم جو کہ روٹنگ ٹیسٹ ہے وہ سبھی کو دیا جائے گا اس روٹنگ ٹیسٹ روٹنگ ٹیسٹ سے مراد ہے وہ ٹیسٹ جو آئندہ کے لیے اس شخص کے ٹیسٹ کو روٹ کرے گا یعنی کس روٹ پہ اس نے جانا ہے اس نے ایزیسٹ لیول پہ جانا ہے انٹرمیڈیٹ لیول پہ جانا یا ہائی لیول پہ جس کو ہم ڈیفیکلٹ لیول کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹین آئٹمس روٹنگ ٹیسٹ کے جو ہیں وہ دیں گے ہر شخص ان ٹین آئٹمس کو کرے گا ان ٹین آئٹمس پر ان کی جو پرفارمنس تھی اس کی روشنی میں یہ طے کیا جائے گا کہ اب ان کو اگلے بیس آئٹمس کس لیول سے دیے جائیں کچھ لوگ ظاہری بات ہے کہ ایزی لیول پر جائیں گے کیونکہ وہ پہلے دس آئٹمس ویسے بھی صرف ایزی لیول کے ہی آئٹمس کر سکے اور ایوریج یا ہائی لیول پہ نہیں پہنچ پائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم ایوریج لیول کا میجرمنٹ ٹیسٹ دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ ہائی لیول کا میجرمنٹ ٹیسٹ دیں گے these Easy, no easy intermediate difficult all subjects will attempt any one of these measurement آخر میں جو نتائج ہوں گے جو اسکورس ہوں گے وہ انہی میجرمنٹ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے اگر ہم روٹین کے روایتی طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہوتے تو ہم یہی ستر کے ستر آئٹمس تمام کے تمام لوگوں کو دے دیتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ صرف لوور لیول کی ابلٹی رکھتے ہیں وہ شاید صرف پہلے تیس آئٹمس کر پاتے دس وہ جو روٹنگ میں تھے ان میں سے کچھ آئٹمس کر پاتے کچھ نہ کر پاتے اور ایزی لیول کے ٹوینٹی آئٹمس میں سے کچھ یا سارے کے سارے آئٹمس کر لیتے لیکن وہ ایوریج اور ڈیفیکلٹ لیول کے چالیس آئٹم نہ کر پاتے اور وہ ٹائم بھی ضائع جاتا اور وہ آئٹمس دینا بھی بیکار ہوتا ایوریج لیول والے لوگ پہلے دس آئٹم سے کچھ کرتے پھر لوور لیول کے شاید تمام آئٹمس کر لیتے اور پھر ایوریج کے کچھ یا تمام آئٹمس مگر ہائر لیول کے نہیں کر پاتے یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے ان کو ٹیسٹ دے دیا اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم نے روٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ان کو کس لیول کے آئٹمس دیے جائیں اور ہر شخص کو اس کی بلٹنگ کے مطابق وہی آئٹمس دیے گئے جو کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کر پائیں گے کر پائے یا نہیں یہ ٹیسٹ کے ریزلٹس کی مدد سے پتا چلے گا ہاں، یہ تو پہلا ماڈل ہے جو ماڈل ہے جو ان آتھرز نے بتایا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ it's a two stage model in in which three types fact four types of test are use one routing test and three measurement level test so one can expect that if one could do the difficult items in the routing test then one would be doing the level of difficulty the highest level of difficulty otherwise giving the same test to everybody we have already set useless and it's a waste of time اور یہ ایک اڈیپٹیو ٹیسٹ کی خصوصیت ہے کہ وہ فلیکسیبل ہے بنیادی طور پہ ہم یہاں پہ کیا کریں we are trying to develop tailor made test we are trying to develop a test that is designed according to the individual's ability characteristics response pattern and needs یعنی یہ ایک گو کے بالکل کلاسک ڈیفینیشن کے حساب سے ایک ٹیلر میڈ ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اس ٹیسٹ میں گنجائش ہے اس کا چینل اس کا روٹ اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ ٹیلر میڈ ٹیسٹ بن جائے ایک دوسری آپشن یا دوسرا ماڈل جو نستاسی اور اربینا نے مینشن کیا ہے وہ ایک پیرامڈ شیپ کا ماڈل ہے جس کو ہم پیرامڈل ٹیسٹنگ ماڈل کہتے ہیں پیرامڈ سے آپ جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے پیرامڈ یا احرام آپ واقف ہیں ایک ٹرائنگولر شکل میں ہوتے ہیں اور ٹرائی اینگولر شکل سے مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے اور ہم ہیرارکی کی جب بات کرتے ہیں جب ہم رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم ایک پیرامڈ کی فارم کی بات کرتے ہیں اور پیرامڈ جو ہے وہ ایک تکون کی شکل میں ہوتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیس براڈ ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں وہ کم اور نیرو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اور پیک پہ بالکل کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ کی شکل میں اپلائی کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے بیس پہ جو آئٹمس ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے لیکن they will be at the lowest level easiest items test میں ہم بہت زیادہ آسان آئٹم رکھے پھر اس سے کچھ کام ذرا سے ہائر لیول کے پھر اس سے کچھ ہائر لیول کے پھر کچھ ہائر لیول کے اور موسٹ ڈیفیکلٹ آئٹم جو ہیں وہ سب سے کم ہوں گے اب اس ماڈل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپروچ تو وہی ہے اڈیپٹو ٹیسٹنگ کی ایڈجسٹمنٹ کی اور فلیکسیبلٹی کی یعنی کوئی شخص جس طرح کی آئٹم کر پاتا ہے اس کو ویسے ہی آئٹمس دے لیکن it is not two stage model جیسے کہ پہلا ماڈل تھا ہم اس میں فرض کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹین آئٹمس کرے گا تو ٹین آئٹمس کا مطلب اس پیرامڈل ٹیسٹنگ ماڈل میں ہم کہہ سکتے ہیں it will be ten stage model ten stage model you کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو جو آئٹم کرنے کو دیا وہ ایک انٹرمیڈیٹ ڈیفیکلٹی کا آئٹم تھا آپ نے بیس کے آئٹم میں سے ایک آئٹم دیا اس آئٹم پر اس شخص کی پرفارمنس سے پتا چلے گا کہ اب وہ اوپر جائے گا یا پیچھے یا سائٹ پہ اگر اس شخص نے وہ آئٹم ایکوریٹلی سالو کر لیا اس کا درست جواب دے دیا تو آپ اس سے ہائر لیول کا ایک آئٹم اس کو دیں گے اگر اس نے وہ آئٹم نہیں کر لیا یا اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو آپ اس کو اسی بجائے اس کے اوپر جائیں پیرامڈ میں اوپر کی جانب رینکنگ میں آپ واپس لوور لیول کی طرف جائیں گے اس کو ایک لوور لیول کا آئٹم دیں گے اگر وہ اس کو درست جواب دے دیتا ہے تو پھر ہم اس سے ہائر لیول کی طرف جائیں گے تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہم شاید وہ جو ایک پیرامڈ تھا اس میں مختلف آئٹم جو آپ فرض کیجیے کہ اسٹیک کیے ہوئے تو اگر یہاں پہ اس نے اس پیرامڈ میں پہلا آئٹم جو تھا وہ درست کر لیا تو اس کو آپ اوپر لے گئے پھر اور اوپر لے گئے اور اوپر اوپر اوپر اور آپ شاید آخری موسٹ ڈیفیکلٹ آئٹم تک اس کو لے جائیں لیکن اگر وہ پہلا آئٹم نہیں کر پایا تو آپ اس کو اسی لیول کے ایک اور آئٹم پہ لے جائیں گے اس سے آسان آئٹم دے کے دیکھیں اگر وہ کر لے گا پھر اس سے ہائر پہ جائیں گے اگر وہ ہائر نہیں کر پاتا پھر واپس اسی لیول پہ جہاں پہ وہ تھا until he complete ten items اس نے اگر وہ کوئی بھی دس آئٹمس درست کر لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹین اسٹیج ماڈل تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کی نیڈس کے مطابق اس کے آئٹمس کو ہم آلٹر کرتے رہے اگر ہم روایتی ٹیسٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے تو ہم نے اس چیز کے بارے میں بودر نہیں کرنا تھا ہم نے پہلا آئٹم دینا تھا اس کے بعد دوسرا اسے ہائر ڈیفیکلٹی کا تیسرا اس سے ہائر اور یوں سو آن اینڈ سو فورتھ کوشش ہم نے یہاں پہ یہ کی کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو اڈیپٹ کیا جائے according to the response pattern of the person اگر اس کا ریسپانس پیٹرن ایک سرٹن لیول پہ ٹھیک جا رہا ہے تو پھر اس کو ہم ہائر سیکوینس پہ لے جائیں گے لیکن اگر وہ آ, اس لیول کے آئٹمس بھی نہیں کر پا رہا تو اس کو ہم اسی آئٹم لیول کے اندر مزید ایکسپلور کریں گے بجائے اس کے کہ اس کو ہم ایک ہائر لیول کا آئٹم دیں this procedure is repeated until the test taker manages to answer the desire number of items تو جو بھی ڈیزائر نمبر آف آئٹمس ہیں جب وہ شخص کر لے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور جتنے آئٹمس ہیں اسی کے مطابق ہم بتائیں گے کہ ایک ٹین اسٹیج ماڈل تھا یا فائیو اسٹیج ماڈل یا twenty stage model it can be seen in both of these model according to their response pattern in other word we can see that every individual is treated as an individual special case and the test is design and tailored according to the person اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص مثال کے طور پر اگر آپ گروپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ تمام لوگ محض ایک گروپ ہوتے ہیں انڈیویجولس نہیں لیکن جب آپ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر شخص جو ہے گو کہ وہ ایک گروپ کا حصہ ہے but everybody is treated specially with special attention اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل سچویشن میں رکھ کے دیکھیں اگر آپ ایگزامینر ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں اور آپ ایک گروپ کو ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ایسا کر پائیں گے گروپ میں تو ڈیفینیٹلی شاید آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ انڈیویجل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو پھر انسان کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے یا ٹیسٹ ٹیکر ہے ایگزامنی ہے اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہم ہر آئٹم کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئٹم کی ترتیب اب کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے لیکن اگر آپ گروپ کی شکل میں ایڈمنسٹریشن کریں اور آپ یہ چیز کرنا چاہیں پیپر اور پینسل کی مدد سے تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا ایسی صورت میں ہمیں شاید کمپیوٹر کی اسسٹنس کی ضرورت ہوگی computerize adaptive testing is a convenient option that provide facility to the psychologist all that we require is computer the software that that can do this program and the skills skills and technology on part of the psychologist psychologist کے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہو وہ سافٹ ویئر ہو جس سے یہ اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے اور اس کو کمپیوٹر کو استعمال کرنا آتا ہو اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو ہم اڈیپٹیو ٹیسٹنگ اپنے کمپیوٹرس کی مدد سے کر سکتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کمپیوٹرز کی مدد سے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو ہمیں فیسلٹی حاصل ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایسی چیزیں جو ہم پہلے نہیں سوچ سکتے تھے وہ کریں اب ہم کمپیوٹرز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ وہ ممکن ہو گئی ہیں چنانچہ ابھی اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا بھی دیا جائے کہ ٹیسٹ صرف روایتی طریقے سے ہی ایڈمنسٹر نہیں ہوتے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک نئے طریقے سے یا ایک فلیکسیبل طریقے سے بھی ایڈمنسٹر کیے جا سکتے ہیں which is called adaptive testing testing جو ہے آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں خاص طور پہ اگر آپ انڈیویجل سبجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں but if you are dealing number of people at the same time then you need computer assistance یہاں پہ جو ایک uh, اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے آتی ہے کیونکہ ہم نے بھی کمپیوٹر کا لفظ استعمال کیا ہمیں یہاں پہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ابھی اگر ہم ماڈرن سیٹنگ کی بات کریں اور سائیکالوجی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس میں کمپیوٹرز کا بہت اہم رول ہے جیسے کہ ہماری زندگی کے اور تمام شعبوں میں کمپیوٹرز نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے وہیں پر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں بھی کمپیوٹرز کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہاں ہمیں کمپیوٹر کی وجہ سے بہت فیسلٹی ہے آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا ہوگا لیکن اگر آپ یاد کریں جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ آئٹمس بناتے ہیں تو ہم اسپیسیفکیشن ٹیبلس بھی بناتے ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ جب ہم بناتے ہیں تو آبجیکٹوس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹیسٹ آئٹمس اور کانٹینٹ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں یہ تمام چیزیں مینولی کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے کر رہے ہوں تو بہت آسان ہو جاتے کمپیوٹرس اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جہاں ہمیں ریسرچ کے نئے نئے آئیڈیاز ملے ہیں وہی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میجرمنٹ کی بھی بہت آسانی ہو گئی ہے بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے ویریبلس ہم میجر کر سکتے ہیں اور بہت سی ایسی ڈگری پہ ہم ان کو میجر کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کمپیوٹر سمولیشن ہم یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی موجودگی میں ضروری نہیں کہ ایگزامینر بھی کمرے میں موجود ہو ٹیسٹ کمپیوٹر کی مدد سے ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں اپنے جواب کاغذ پینسل کی مدد سے نہیں بلکہ کمپیوٹر کے کی بورڈ کی مدد سے اپنے جوابات جو ہیں وہ انٹر کر سکتے ہیں ڈورس کر سکتے ہیں کمپیوٹر ایک ایک کر کے ان کو ٹیسٹ کے آئٹمس دکھا سکتا ہے کمپیوٹر ٹائم کو اور اسپیڈ کو مینج کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی تو یہ کہ کون سے اگر ایک گروپ دس لوگوں کا یا بیس یا پچاس لوگوں کا گروپ ٹیسٹ دے رہا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے دے رہا ہے تو کمپیوٹر جو ہے ہر ایک کا کمپیوٹر کیونکہ اس میں ایک خاص پروگرام جو ہے وہ فیڈ کر دیا گیا ہے اس سافٹ ویئر کی مدد سے خود بخود یہ فیصلہ کرتا جائے گا کہ اب اس شخص کو پرسن اے کو اب اگلا آئٹم کون سا دیا جائے گا پرسن بی کو دوسرا آئٹم کون سا ملے گا اور سی ڈی اور ایف کو اگلا آئٹم کون سا ملے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گروپ جو اکٹھے بیٹھ کے ٹیسٹ دے رہا ہے ہر کوئی الگ الگ آئٹم جو ہے موصول ہو رہے ہوں اس کو یعنی اسٹارٹ تو شاید ہر کوئی ایک ہی آئٹم سے کرے لیکن دوسرا آئٹم سب لوگوں کا مختلف ہو سکتا ہے تیسرا آئٹم سب کا مختلف ہو سکتا ہے because the computer is controlling and playing testing اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹیسٹ خاص طور پہ گروپ ٹیسٹ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کمپیوٹرس کی وجہ سے بہت زیادہ فیسلٹیٹ ہو گئی ہے بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کو جن سے آپ واقف بھی ہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ بیٹریز ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹ بیٹریز سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں پرسنالٹی کا انٹیلیجنس کا یا ایپٹیٹیوڈ کے ٹیسٹ ان کو کمبائن کر کے ایک گروپ کی فارم میں استعمال کیا جائے اور ٹیسٹ بیٹریز جو ہیں وہ ملٹا لیول بھی ہو سکتی ہیں ایک بیٹری کے اندر مختلف لیولز ہو سکتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپنے مینوئل ایڈمنسٹریشن طریقے سے اس کو ایڈمنسٹر کرنا اور کاغذ قلم کی مدد سے اس کا ریکارڈ رکھنا شاید ایک خاصا مشکل کام ہے اور بالخصوص جب ہم گروپ ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں کمپیوٹرز نے اس چیز کو بہت آسان بنا دیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں like all other fields computers have been playing a very significant role in psychometrics availability of computers has facilitated the psychologist in number of ways they have made things possible and easier دو طرح سے ہماری مدد ہوئی ایک تو وہ ایریاز ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے they are made things possible اس طرح کے ٹیسٹنگ پروسیجر پاسبل ہو گئے جو پہلے ممکن نہیں تھے اس طرح کی سپرویژن پاسبل ہو گئی جو پہلے ممکن نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آسان بھی بنا دیا گیا کمپیوٹرائز ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے اور کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی رپورٹ بھی دے سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو دیر آر سچویشنز آلسو اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں جیسے ابھی ہم نے بات کی ملٹا لیول ٹیسٹ بیٹریز ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کے حوالے سے اچیومنٹ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اسی بیک گراؤنڈ میں ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں پھر ہم جابس اور پلیسمنٹس کے لیے بھی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جب ہم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایک ادارے میں ایک انسٹیٹیوشن میں بہت بڑے لیول کے اوپر گروپ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کلاس کے لیول پہ بھی گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یونیورسٹی لیول پر بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے یہ کہ بعض اوقات سینٹرلائزڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے مثال کے طور پر میڈیکل کالجز کے یا انجینئرنگ یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو نیشنل کے بجائے انٹرنیشنل لیول پر استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ہم جی آر ای کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میٹ جی میٹ سیٹ ہمارا اپنا جو ہے گیٹ یہ تمام ٹیسٹ جو ہے اس کو کرنے والے لوگ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پر ایک ہی کمرے میں موجود ہو یہ مختلف لوکیشنز پر ہو سکتے ہیں تو جب ہم کمپیوٹرز کو استعمال کریں گے ان کے لیے تو ہمارے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا اسی وقت اس کے ریزلٹس کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائیں گے اسی وقت اس کی اسکورنگ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایک ایک کلک کے ساتھ اس کا آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جائے گا so we see that multi level test batteries educational testing career guidance test جیسے کہ آپ کیریئر گائیڈنس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کمپیوٹرز کو استعمال کریں تو بہت فیسلٹی ہو جاتی ہے وقت بچ جاتا ہے ایکوریسی زیادہ آ جاتی ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی تو جو کلیریکل کام کا اور پیپر پینسل کا کام جو تھا سائیکولوجسٹ کا وہ کمپیوٹرز کی وجہ سے خاصا کم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز کی مدد سے ہم نئے طرح کے انسٹرومینٹس نئی طرح کے ٹیسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اگر ہم اڈیپٹیو ٹیسٹنگ کی بات کریں تو کمپیوٹر نے اس کو پاسبل کر دیا ہے کمپیوٹر جنریٹڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کمپیوٹر ایڈمنسٹریٹ ٹیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر کمپیوٹر کو پراپر طریقے سے سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو ایک شخص کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ساری اسیسمنٹ بھی کروا سکتا ہے کمپیوٹر اس کا ریکارڈ بھی رکھے گا اور کمپیوٹر اس کی ضروریات کے مطابق آئٹم بھی جو ہیں ان کو ایڈمنسٹر کرتا جائے گا یہاں سے ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں اٹھتی ہے سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ تمام لوگ جو ہیں انڈیویجول جو ٹیسٹ دیتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی نیڈس ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے ان کا اپنا رسپانس پیٹرن اور رسپانس کیریکٹرسٹکس ہے تو بہت اچھی بات ہو کہ اگر ہمارے ٹیسٹ جو ہیں ان رسپانس کیریکٹرسٹکس کے مطابق ڈیزائن ہو یا ماڈیفائی ہو یا اڈیپٹ ہو جائیں مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اڈیپٹو ٹیسٹنگ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اڈیپٹو ٹیسٹنگ جو ہے it's a tedious procedure it's a complex procedure اور ہر شخص کی ضروریات کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ہیومنلی شاید پاسبل نہیں یا کم از کم بہت مشکل ہے اس کے لیے ہم کمپیوٹر اسسٹینس استعمال کرتے ہیں اور جب ہم کمپیوٹر اسسٹینس کو اپنے دائرہ کار میں اور دائرہ عمل میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم اب صرف اڈیپٹو ٹیسٹنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے ہم اس کے اور استعمال بھی کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر جو ہے ان کی مدد سے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے ٹیسٹ کی اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے اور انٹرپریٹیشن میں بھی ہم کسی حد تک ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم اتنی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ کمپلیکس بھی ہیں ٹیڈیس بھی ہیں اور ٹائم کنزیومنگ بھی تو ایک اور سوال آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہی ایک واحد چیز ہے جس کی مدد سے ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ٹولس یا انسٹرومینٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائیکولوجی کی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ہمیں ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوتے ہر جگہ پہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہر سچویشن میں ہمارے پاس ٹیسٹ موجود نہیں ہوتے دوسری بات جب ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی پاپولیشن کے لیے بنائے گئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اس سے پہلے ہم خاصی دفعہ خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ بہت سی سورسز آف بایس ہو سکتی ہیں بہت سی sources of cultural disadvantages ہو سکتی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں پائی جاتی ہیں دے آر انہرنٹ زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیملیئرٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے وکیبلری کا مسئلہ ہو سکتا ہے ریڈنگ ابلیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کلچر فری ٹیسٹ ہے وہ بھی بعض اوقات کلچر فری نہیں رہتے کیونکہ ان کے اندر جو آئٹمس جو چیزیں جو تصاویر جو فگرز استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی تمام کلچرز میں کامن نہیں ہوتے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی کسی سڑک پہ جائیں تو عام جانور مختلف طرح کے جانور ہمیں سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن ملک میں جائیں تو یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ کسی بھی سڑک پر سے گھوڑا یا گائے یا بکری گزر رہی ہوگی اسی طرح سے اگر آپ ویسٹرن کلچرز کی بات کریں تو بہت سے میوزیکل انسٹرومینٹس وہاں پہ کامنلی پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں ضروری نہیں کہ کامن ہو بہت سی تصویریں بہت سے پھل ایسے ہو سکتے ہیں بہت سے پھول ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹ بنانے والا سمجھتا ہے کہ ایک کلچر فری چیز ہے لیکن وہ دوسرے کلچر میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہوں اور پھر وہ کلچر فری بھی ہوں تو بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف ٹیسٹ استعمال کر کے وہ نتائج حاصل نہ ہوں جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہوں ہی نہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوں وہ کلچرلی بائسڈ ٹیسٹ ہوں جس کا مطلب ہوا کہ ہمیں کوئی اور ٹول جو ہے اس کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے مثلا انٹرویوز انٹرویوز ایک ایسا چیز ہے جن کو ہم ایک ٹیسٹ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو جو نتائج ہم ٹیسٹ سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہی ٹیسٹ ہم انٹرویو کو استعمال کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں psychological test are just one form of instruments data psychologist میں use for making of people's personality I Q ability aptitude اور any other variable of interest یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسسمنٹ کی بات کریں تو اسسمنٹ کے پروسیجر میں یا اس کے عمل میں ہم ٹیسٹ کے علاوہ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ محض ایک ٹول ہے لیکن اسسمنٹ ایک پورے پیکج کا نام ہے اس میں ہم اگر ٹیسٹ کی بجائے یا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور استعمال کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا آپشن موجود ہیں شاید سب سے اچھی آپشن ہے انٹرویوز کا استعمال انٹرویوز آپ جانتے ہیں کہ انٹرویو سے مراد ہے ایک face to face interaction one to one بات چیت کچھ سوالات اور کچھ سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں ٹیسٹ نارمل لوگوں کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹیسٹ مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کے ساتھ بھی میل ایڈجسٹڈ کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں انٹرویوز بچوں کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں بڑوں کے ساتھ بھی بوڑھوں کے ساتھ بھی تو انٹرویو ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ تمام ایج گروپ کے ساتھ کسی بھی زبان کے بولنے والوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ابلٹی کے لوگوں کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں they can be use for supplementing psychological test and they can also be replacing psychological test یعنی جب آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال نہ کرنا چاہیں یا نہ کر سکتے ہوں اس وقت آپ انٹرویوز استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کریں اور آپ کو لگے کہ اس کے ریزلٹس کے بارے میں آپ سو فیصد شور نہیں ہیں آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو پھر آپ ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرویوز استعمال کر سکتے ہیں تو انٹرویوز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ایک اسسمنٹ ٹول ثابت ہوتے ہیں interviews provide an to have a direct face to face interaction with the person being examined and like. Can be Sakuzo as an کا اور انٹرویوز کا موازنہ کیا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ یہ موازنہ کیسے کرتے ہیں یہ چیز ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب ہم انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں تو ہم پروفیشنلی کنڈکٹڈ انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں ہم ان انٹرویوز کی بات نہیں رہے جو ہم کسی سروے کے دوران میں لوگوں کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں وہ ایک انفارمل سیٹنگ کے انٹرویوز ہیں یہاں پہ ہم ان انٹرویوز کی بات کریں کہ جو آرگنائزیشنل لیول پہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ کلینک کے لیول پہ ہاسپٹل اسکول کالج یونیورسٹی کسی اس طرح کے لیول کے اوپر جاب پلیسمنٹ کے لیے کیے جاتے ہیں یا اور مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں تو کیپٹن ان سکوزوں کے حساب سے ٹیسٹ میں اور انٹرویوز میں بہت سملیرٹی پائی جاتی ہے ان کے خیال میں چند ایک ایسے فیکٹر جو دونوں میں سملر ہیں اور دونوں میں پائے جاتے ہیں in other word if you wanted to use interviews rather than test we could do that وہ کیا فیکٹرز ہیں میتھڈ آف گیدرنگ ڈیٹا یعنی ٹیسٹ ہو یا انٹرویو دونوں ہی ڈیٹا uh, گیدر کرنے کا ایک طریقہ ہے both can be used as instrument اور tools of data collection to they are used to make productions آپ ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں پرڈکشنس کے لیے آپ نے کسی کو مینٹل ابلیٹی کا ٹیسٹ دیا یا پرسنالٹی کا ٹیسٹ دیا یا ایپٹیٹیوڈ کا تو اس کے ریزلٹس کی بنا پر آپ نے ایک طرح سے اس کی پروڈکشن کی کہ یہ شخص جو ہے اس لیول کا یا اس ٹائپ کی پرسنالٹی کا یا اس آئی کیو لیول کا مالک ہے اور یہ فیوچر میں بھی ایسا ثابت ہوگا اسی مقصد کے لیے ہم انٹرویوز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں انٹرویو بھی ہمیں وہ ڈیٹا دیتا ہے جس کی مدد سے ہم پرڈکشن کر سکتے ہیں تیسری چیز جو ان میں کامن ہے وہ ہے evaluated in terms of reliability آپ ٹیسٹ جانتے ہیں کہ جب تک وہ ریلائبل نہیں ہوگا آپ استعمال نہیں کریں گے اور ٹیسٹ کو ہم جج کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتنا ریلائبل ہے اسی طرح سے جب آپ فارمل پروفیشنل انٹرویو کی بات کریں تو اس کی بھی ریلائبلٹی ہم دیکھتے ہیں اگر وہ تمام پروسیجرز انٹرویو لینے والا خود یہ تمام چیزیں ریلائبل ہیں تو ہی ہم انٹرویو کے اوپر ڈپینڈ کریں گے ایک اور چیز جو کہ ٹیسٹ کے لیے اسینشل ہے وہ ہے validity test are evaluated with reference to their validity and similarly interviews are also evaluated in the light of information about their validity یعنی کوئی انٹرویو تبھی ٹرسٹ uh, وردی ہوگا اور تبھی فائدے مند ہوگا جب وہ ویلڈ ہوگا جس کا مطلب ہے کہ انٹرویو کو بھی بہت کیئرفلی ڈیزائن کرنے کی بہت کیئرفلی ورڈ کرنے کی اور بہت کیئرفلی کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی so that it measures and assesses what it is suppose to measure and assess in other it has to be valid ایک اور فیچر جو ٹیسٹ اور انٹرویوز میں کامن ہے وہ یہ ہے that both can be individual اور گروپ ایڈمنسٹریٹ ٹیسٹ گروپس میں بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیویجلی بھی اور اسی طرح سے انٹرویوز بھی انڈیویجل انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں اور گروپ انٹرویوز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم فوکس گروپس کنڈکٹ کرتے ہیں اور ایک پورے گروپ سے کسی خاص ایشو کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز بھی گروپ کے فارم میں کیے جاتے ہیں اور پھر فائنلی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ بعض اوقات ٹیسٹ جو ہیں ان کا فارمیٹ بھی انسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات اسٹرکچرڈ زیادہ تر ٹیسٹ اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پروجیکٹو ٹیسٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا انسٹرکچرڈ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے ٹی اے ٹی کی تصاویر دکھا کر کسی کلائنٹ سے یا کسی سبجیکٹ سے کہا ہے کہ کہانیاں لکھو تو اس کا فارمیٹ کچھ تو تھوڑی سی گائڈ لائنز موجود ہیں لیکن وہ اتنا اسٹرکٹلی اسٹرکچرڈ نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ نے ویکسلر کا اسکیل استعمال کیا ہوتا اسی طرح سے انٹرویو جو ہے وہ بھی ہائیلی اسٹرکٹلی اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور انسٹرکچرڈ بھی ٹیسٹ کے اگر آئٹمس اس کے ورڈس اس کا دورانیہ اس کا ریکارڈنگ کا پروسیجر ہر کچھ اسٹرکٹلی طے شدہ ہے فکسڈ ہے فوکسڈ ہے تو وہ ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوگا لیکن اگر اس کے اندر وہ ایریاز تو ڈسائڈیڈ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لینی ہے لیکن کس طرح سے لینی ہے وہ فلیکسیبل ہے تو وہ ایک انسٹرکچرڈ انٹرویو ہوگا سو ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ اور انٹرویوز جو ہیں ان آتھرس کے مطابق دونوں بڑی سملر چیزیں ہیں اگر آپ چاہیں تو بوقت ضرورت ایک کی جگہ پہ دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیسٹ بیٹری یا اسیسمنٹ بیٹری استعمال کریں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پیکج میں جہاں ٹیسٹ استعمال ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرویوز بھی استعمال کیے جائیں انٹرویوز یوں تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں اور کس طرح کا انٹرویو ہوگا یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس مقصد کے لیے آپ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں but there are certain basic categories اور types of interview the interview is evaluation مثال کے طور پہ اگر کوئی کلائنٹ جو ہے وہ کاؤنسلر کے پاس آتا ہے یا تھراپسٹ کے پاس آتا ہے اسکول کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلا انٹرویو جو ہوگا وہ ایک ایویلویشن انٹرویو ہوگا اس چیز کی کی جائے گی کہ اس شخص کو کیا مسئلہ ہے وہ کس وجہ سے یہاں پہ آیا اور اس کو کیا درکار ہے and what are the expectation involved تو ایک طرح کا انیشل اسیسمنٹ کا جو ہے انٹرویو وہ ہم ایویلویشن انٹرویو میں کرتے ہیں دوسری طرح کا انٹرویو جس کے بارے میں آپ شاید زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہوں گے وہ ہے clinical interview structured clinical interview جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسا انٹرویو جو کلینکل سیٹنگ میں استعمال ہوگا اور جو اسٹرکچرڈ ہوگا اسٹرکچرڈ سے مراد ہے کہ یہ ایک طے شدہ پروسیجر کے تحت طے شدہ سوالوں طے شدہ الفاظ اور طے شدہ ریکارڈنگ سسٹم کے ساتھ کیا جائے گا کیا پوچھا جائے گا کیسے پوچھا جائے گا کیسے ریکارڈ کیا جائے گا یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے اسٹرکچروڈ سیٹ پیٹرنک ہاسپٹل اور انسٹیٹیوشن اور کام کر رہے ہیں یا وہ آپ کا اپنا کلینک ہے اس کا اپنا ایک طے شدہ پروسیجر ہو سکتا ہے ہاسپٹل کا اپنا پروسیجر ہو سکتا ہے ان کے اپنے پرفارمرز ہو سکتے ہیں انٹرویو کے لیے اگر آپ کسی یونیورسٹی کی بات کریں تو اس کا اپنا ایک فارمیٹ ہو سکتا ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو کے لیے ان کا اگر ایک کاؤنسلر ہے جو اسٹوڈینٹ کاؤنسلنگ کے لیے ہے تو وہ اپنے طے شدہ طریقے کے ساتھ کرے گا اور بعض اوقات یہ پروسیجر جو ہے کسی اور ایجنسی کی طرف سے جس نے ایک انٹرویو کا پیٹرن بنایا ہوا ہے اس کی دی گئی گائیڈ لائنس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے مثلاً آپ اگر ڈی ایس ایم کو استعمال کرتے ہوئے ڈائگنوسس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن سیکوینس جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا اور اسی کے مطابق ہی وہ اسٹرکچر انٹرویو جو ہے وہ کیا جائے گا case history interview that is another type of interviews case history interviews نام سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا آ رہا ہے کہ یہ ایک تفصیلی انٹرویو کا نام ہے ایسا انٹرویو جس کا مقصد کسی شخص کی کسی کیس کی مکمل ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے کسی کلائنٹ کو انٹرویو کیا جائے پیشنٹ کو انٹرویو کیا جائے اور بعض اوقات اس کے عزیز و اقارب کو بھی انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ جو جو شخص جس کا کیس ہم جس پہ غور کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں اب کیس ہسٹری سے مراد ہے کہ کسی شخص کی کیس ہسٹری طویل بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی مختصر بھی اور یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کی عمر کیا ہے اور مسئلہ کتنا پرانا ہے اور مسئلے کی نوعیت کیا ہے کیس ہسٹری انٹرویوز جو ہیں ایک سے زیادہ سیٹنگز میں بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو اس کے ساتھ ساتھ کیس ہسٹری انٹرویوز عام طور پہ ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوتے ہیں and therefore they are more flexible as compare to the other structure interviews flexible اس لیے کہ کچھ سوالات تو طے شدہ ہیں جو کہ آپ اپنے سبجیکٹ سے یا کلائنٹ سے پوچھیں گے لیکن کچھ ایسے بھی سوالات ہو سکتے ہیں جو which emerge during the process of interviewing کچھ واقعات کے بارے میں جب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس واقعے کے دوران وہ شخص آپ کو ایک اور اپنی زندگی کا اہم واقعہ بتاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے سے کوئی سوال نہیں سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوال جو ہے اس کو آپ اپنے انٹرویو اسکیڈول میں شامل کر سکتے ہیں it usually takes a developmental approach and relatively flexible though focused they are جو کیس ہسٹری انٹرویوز ہیں ڈیولپمنٹل اپروچ کے حساب سے چلتے ہیں آپ ایک سیکوینس کرونالوجیکل سیکوینس بھی فالو کر سکتے ہیں ابتدا سے آغاز کرتے ہیں پھر گریجولی اس شخص کی زندگی کے مختلف سٹیجز کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ریسنٹ ترین واقعے سے شروع کرتے ہیں لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک شروع کے ابتدائی واقعات سے اس چیز کو اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنا شروع کریں لیکن جیسے کہ ہم نے کہا ایک فوکس انٹرویو ہے مگر flexible as compare to other types of interviews ایک اور طرح کا انٹرویو جس کا نام سے آپ واقف ہوں گے that is mental status examination اس کے بھی نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایسا ایگزامیشن یا ایسی ایسا جائزہ یا ایسی انویسٹیگیشن یا ایسا انٹرویو جس میں ہم کسی شخص کے مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں عام طور پہ یہ انٹرویو جو ہے یہ سائکیٹرک سیٹنگز میں کیا جاتا ہے اور کیا اس لیے جاتا ہے کہ کسی طرح کا ڈائگنوسس کرنا مقصود ہے usually it is use when some psychiatric neurological اور اموشنل پرابلم از سسپیکٹڈ جب یہ خیال ہو کہ کوئی شخص جو ہے اس میں کسی طرح کا اموشنل پرابلم پیدا ہو رہا ہے یا ڈیولپ ہو چکا ہے کوئی سائکیٹرک پرابلم ہے یا کوئی نیورولوجیکل ڈیمیج یا ڈیفیسٹ یا پرابلم ایمرج کر رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم مینٹل اسٹیٹس استعمال کرتے ہیں اور فائنلی ایک اور طرح کے انٹرویوز جن سے آپ واقف ہی ہوں گے امپلائمنٹ انٹرویوز ایسے انٹرویوز جو استعمال کیے جاتے ہیں جاب سلیکشن کے لیے when an organization wants to select people the right people for the available jobs اس طرح کے انٹرویو میں اس کو بھی یہ سیمی اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتا ہے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ بھی depending upon the needs of the organization and upon what they are looking for جو خصوصیات جو قوائف یا کریکٹرسٹکس کسی آرگنائزیشن کو درکار ہے اس کے مطابق جو ہے انٹرویو جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے اور وہی سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں uh, لیکن بعض اوقات ایک شخص کی بجائے ایک بورڈ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو یہ انٹرویو جو ہے یہ فلیکسیبل بھی ہو جاتا ہے uh, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس کے جوابات کی روشنی میں بورڈ کے ممبرز جو ہیں اپنے سوالات کی ترتیب کو تبدیل بھی کر دیں بہرحال یہ بنیادی طور پہ کچھ قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں سائکیاٹرک سیٹنگز میں سائیکلوجیکل سیٹنگز میں اور پروفیشنل سیٹنگز میں ان کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں نئے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر آپ ایک پروفیشنل سیٹنگ میں انٹرویو استعمال کریں گے تو وہ اسٹرکچرڈ ہوگا یا کم از کم طے شدہ گائیڈ لائنس کے مطابق کیا جائے گا اوکے ہم نے جیسے کہ کہا کہ انٹرویوز ایک بہت اچھے اور مفید ٹول ہیں for data collection in psychological settings but there are certain requirement for good interviews only good interviews can give you results which you require جس کا مطلب یہ ہوا کہ گڈ انٹرویوز کے لیے گڈ انٹرویو بھی چاہیے جو سائیکالوجسٹ انٹرویو کنڈکٹ کرے گا اس میں کچھ چیزیں لازمن ہونی چاہیے ادروائز انٹرویو آپ کو نتائج نہیں دے پائے گا جو کہ ایک ٹیسٹ دے سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے اور اس کو انٹرویو کرنے کی بہت زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر اس کو خود سے انڈیویجلی انٹرویو کنڈکٹ کرنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کو زبان پر اور ویکیبلری پر عبور ہونا چاہیے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انٹرویوز کی زبان ہے وہ آنی چاہیے ایمپتھی ہونی چاہیے ہم یہ محسوس کر سکتے ہوں جو وہ دوسرا شخص محسوس کر رہا ہے اینڈ آلسو جو انٹرویو جو ہے he or she should be in control in charge and should overcome personal complexes اپنی پرسنل انہیبیشنس کو شائنس کو اپنے ذاتی مسائل کو کنٹرول کر کے ان کو اوورکم کرنے کے بعد اور ان کو حل کرنے کے بعد ہمیں انٹرویوز کے لیے جانا چاہیے we should also have control over our own emotional reactions interview کے جو جوابات ہیں ان پر ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے ان پہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اس میں انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے uh, اس کے ساتھ ساتھ کلچرل سینسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس کا اپنا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا اور میرا بیک گراؤنڈ مختلف بھی ہو سکتا ہے اور مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کسی ڈس ایڈوانٹیج کا باعث بن جائے اور فائنلی شاید سب سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے نوٹس ٹیکنگ اسکلس اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ انٹرویو میں جو جوابات آ رہے ہیں جو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو آپ ریکارڈ کیسے کریں گے یہ بھی ایک اسکل ہے کہ جو بھی تمام پہلی بات تو یہ آئیڈیلی تو یہ کہ آپ ہر چیز ریکارڈ کر لیں پاسبل ہو تو آڈیو ریکارڈنگز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ فیسلٹی آپ کے پاس ہو لیکن یہ اسکل ہے کہ کیسے آپ نے تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور بعد میں اس کے تفصیلی نوٹس بنانے ہیں اچھا ہی ہوگا کہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو اور اس سے بھی اچھا ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس جیسے کہ کمپیوٹرز اور ریکارڈنگ پروسیجر جو ہیں وہ موجود ہوں اگر ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو شاید ہم اچھے طریقے سے انٹرویوز جو ہیں ان کو ارینج کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے ٹیسٹ کی سپلیمنٹیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اور بھی ایسے انسٹرومینٹس یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنے سبجیکٹس کے بارے میں معلومات لیں مثال کے طور پہ آبزرویشن لیکن دیکھا یہی گیا کہ کلینکل سیٹنگز میں ٹیسٹ کے بعد جو دوسری چیز سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہے کلینکل انٹرویوز یا پروفیشنل اور فارمل انٹرویوز یہ تھا تمام تر انٹرویوز کے بارے میں اور اڈیپٹو ٹیسٹنگ کے بارے میں آئندہ ہم ٹیسٹنگ کے کچھ اور اہم پہلوؤں اور ان سے ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ